عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو اگرچہ ایک آیا تھی ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کرو ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے